وہ اللہ جسے تمام چھپی اور کھلی باتوں کا مکمل علم ہے لہٰذا وہ ان کے شرک سے بہت بلند و بالا ہے